حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا خیبر پر اور ہم لوگوں نے وہاں نماز پڑھی صبح کی بہت اندھیرے میں اور سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سوار ہوئے ابو طلحہ اور میں ردیف تھا ابو طلحہ کا اور روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں خیبر کی اور میرا زانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے لگ لگ جاتا تھا اور تہبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ران سے کھسک گئی تھی اور میں دیکھتا سفیدی آپ آپ کی کی ران پھر جب شہر کے اندر گئے نے فرمایا اللہ اکبر خراب ہوا خیبر ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے آنگن میں تو برا ہوتا ہے حال ڈرائے گئے لوگوں کا ان کلمات کو آپ نے تین بار پڑھا یعنی قوم یہاں سے لے کر آخر تک اور اتنے میں وہاں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں نکلے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے اور عبد العزیز نے کہا ہمارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آ گیا کہا راوی نے کہ خرص ہم نے لے لیا خیبر کو جبرن قہرن اور قیدی لوگ جمع کیے گئے اور دہیا آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی مجھے عنایت کیجیے ان قیدیوں میں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک لونڈی لے لو انہوں نے صفیہ بنت حیئی کو لے لیا اور ایک شخص نے آ کے کہا اے نبی اللہ تعالیٰ کے آپ نے دہیا کو حیئی کی بیٹی دے دی جو سردار ہے بنی قریضہ اور بنی نذیر کا اور وہ کسی کے لائق نہیں سوائے آپ کے تو فرمایا کہ بلاؤ ان کو ماں اس لونڈی کے کہا راوی نے کہ پھر وہ اسے لے کر آئے پھر جب آپ نے اس کو دیکھا تو دہیا سے فرمایا کہ تم کوئی اور لونڈی لے لو قیدیوں میں سے اس کے سوا کہا راوی نے کہ پھر آپ نے آزاد کیا صفیہ کو اور ان سے نکاح کر لیا سو ثابت نے ان سے کہا اے ابو حمزہ ان کا مہر کیا باندھا انہوں نے کہا یہی مہر تھا کہ ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا یہاں تک کہ پھر جب وہ راہ میں تھے تو سنگھار کر دیا ان کا ام سلیم نے اور پیش کر دیا آپ پر ان کو رات میں اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوشہ بنے ہوئے تھے پھر فرمایا آپ نے جس کے پاس جو کچھ ہو یعنی کھانے کی قسم سے وہ لائے اور ایک دسترخوان چمڑے کا بچھا دیا اور کوئی عقیق لانے لگا یعنی جسے دہی سکھا کر بناتے ہیں اور کوئی کھجور اور کوئی گھی ان سب کو توڑ تار کر خوب ملایا اور یہ ولیمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو ستانوے